السلام علیکم this is introduction to programming and today is lecture number six let again as usual let start with a recap of what we have done in the last lecture پچھلی دفعہ ہم نے سی لینگویج کے کنڈیشنل کنسٹرکٹس دیکھے ایف اور ایف ایلس ایک اور کنڈیشنل کنسٹرکٹ ہے لیکن اس کو ہم فالوئنگ لیکچرز میں کور کریں گے ایف کے ساتھ ہمارے پروگرامز تھوڑے سے انٹیلیجنٹ ہونے لگ پڑے ہیں اب ہم کوئی ڈسیزن میکنگ کر سکتے ہیں ایک اور بہت امپورٹنٹ کنسٹرکٹ ہے جس کا آج ہم ذکر کریں گے جس کا ہم آغاز کریں گے آج وہ ہے لوپ یعنی کہ ریپیٹیشن سٹرکچرز کئی دفعہ اور عام زندگی میں بھی ہمیں کئی چیزیں جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں ایک سمپل سا ٹریویل اگزامپل لے لیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی روز صبح ہوتی ہے اور روز شام ہوتی ہے and so on if you look at a month you have repeated the same cycle thirty thirty days in that month so repetition structures occur all the time اگر ہم کہیں کسی فیکٹری کا پے رول پروسیس کرنا ہے تو پے رول جو ہے وہ بھی پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کچھ ہم نے کیلکولیشنیں کرنی ہیں یوزلی یہ کیلکولیشنز ایک قسم کی ہوتی ہیں تو ان کو بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے so again a repetition structure ان ریپیٹیشن اسٹرکچرس کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے چلیں تھوڑی سی ایکسرسائزز کرتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ قسم کی مینٹل ایکسرسائزز کرتے ہیں لیٹ سپوز کہ میں آپ کو ایک پرابلم دیتا ہوں ابھی ہم انٹیجرز کی ہی بات کرتے رہتے ہیں میں پرابلم آپ کو دیتا ہوں کہ جی مجھے ایک پروگرام لکھ کے دیں جس میں پہلے دس انٹیجرز جو ہیں ایک سے لے کے دس تک ان کا سم آپ پرنٹ کریں تو ٹھیک ہے آپ ابھی پاس آپ کے پاس جو ٹولس ہیں ان کے ساتھ آپ یہ پروگرام کر سکتے ہیں and the simple example would be simple approach would be something like ادھر you say int sum and the next line says sum is equal to one plus two plus three plus four plus five and so on plus ten colon C out less than less than sum چلیے جی پروگرام لکھا گیا لیکن اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹتی کہتا ہوں لکھ لیا چل گیا کوئی سنٹیکس ایرر تو نہیں ہے you have seen the output so now you know what the sum of the first ten integers starting from one is so let's do another problem and the next problem is find me the sum of the first one hundred integers starting from one what will you do okay آپ میں سے جو زیادہ بور نہیں ہوتے اور زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کی بورڈ پہ پھر پروگرام کھول لیں گے اور وہ سم کو لکھنا شروع ہو جائیں گے plus eleven plus twelve plus thirteen اور شام کو آپ آئیں گے کہ جی ہنڈریڈ تک ٹائپ کر لیا یہ آنسر آ گیا تو میں تھوڑا سا اس معاملے میں خراب بندہ ہوں میں کہتا ہوں very very good you have now آپ the sum of the first one hundred integers so please go and now get me the sum of the first one thousand you see where we are going اب جو ہے اس کو آپ کیا ہزار تک لکھیں گے bad practice the way to look at this problem is follows ہم کہتے ہیں کہ جی انٹیجر ہمیں پتا ہے ہم نے تو ڈیفائن ہی کر دیا پرابلم میں کسی ایک سے لے کے ہزار تک کا سم لینا ہے اگر آپ کے پاس انٹیجر نمبر ون ہو do you have any way of finding out what the next integer is I am sure you have you done it in calculus it is the previous integer plus one یہ ایک بڑی جنیرک سی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ if you given one what is the next integer it is one plus one answer two if you given two what is the next integer it's two plus one یعنی ہر دفعہ نیکسٹ انٹیجر حاصل کرنے کے لیے آپ پریویس انٹیجر میں ایک جمع کرتے ہیں سو so, اب اگر دیکھیں کہ ہمارا اوریجنل پرابلم جو تھا find the sum of the first one thousand integer starting from one اس کو کیسے اپروچ کیا جائے تو اس کے انالیسس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جی پہلے ہم ایک ویریبل لے لیتے ہیں وہی ویریبل کا کانسیپٹ یاد ہے نا بالٹی so there a bucket lying over there اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سم اور وہ بالٹی اس وقت خالی ہے which means we will declare a variable of type integer int sum اس کو ہم انیشلائز کریں گے اگین گڈ پروگرامنگ پریکٹس کہ جی پہلے make sure the bucket is empty اور it contains what we wanted to contain کیونکہ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا ہم کہتے ہیں کہ جی سم کے اندر بالٹی کے اندر زیرو رکھ دیں سو اسے sum is equal to zero اب کیا کرنا ہے انالیسس ابھی ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے تو پہلا انٹیجر اٹھائیں that by definition for our problem is one you put that in the bucket then you find the next integer which is the previous integer in this case one add one to it that gives now put this in bucket in way that it adds to the previous value you find the next integer plus one put it in bucket in a way that it adds next value and so on so see what we doing is کہ اب باتوں میں ہی یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جی ایک چیز کو ہم بار بار بار بار رپیٹ کرنے جا رہے ہیں so we should have some programming construct جس سے ہم یہ ریپیٹیشن آسانی سے کر سکیں سی کے اندر کافی ساری پروگرامنگ کانسٹرکٹس ہیں جن کے ساتھ ہم لوپنگ اس کو لوپ بھی کہتے ہیں لوپنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایک کانسٹرکٹ کے ساتھ آج شروع ہوں گے وہ ہے وائل اسٹیٹمنٹ وائل جو ہے انگریزی کا لفظ W H I L E یہاں پہ let me just pause and reiterate دیکھیں جب بھی میں آپ کو سی کا کوئی ورڈ بتاتا ہوں پچھلے لیکچر میں نے ایف اور ایلس کی بات کی آج ہم وائل کی بات کرنے لگے ہیں یہ سارے سی کے کی ورڈس ہیں ان کی ورڈس کو آپ ایز ویریبل نیمز استعمال نہیں کر سکتے سو so, آج وائل سے شروع کرتے ہیں وائل کانسٹرکٹ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جی جب تک وائل مینز جب تک جب تک ایک خاص کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو ہے تو یہ کرتے رہو اور یہ جو چیز ہوگی یہ اسٹیٹمنٹس ہوں گی اور بالکل جس طرح اف کے ساتھ ہم نے بات کی وائل کے ساتھ بھی آپ بریسز لگا سکتے ہیں کرلی بریکٹس یا رہنے دیں رہنے کب دیں گے جب وائل کی وجہ سے جو کام کرنا ہے وہ اگر صرف ایک سنگل اسٹیٹمنٹ ہے تو بریسز کی ضرورت نہیں ہے but again repeating myself for good programming practice just try to make sure کہ جب بھی وائل لکھیں کنڈیشن کے بعد آپ بریسز کھولیں پھر بے شک ایک اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے یا ہزار لکھنی ہے وہ آپ لکھیں اور وہ انڈینٹ کر کے لکھیں کیونکہ بریسز کے اندر یہ بلاک آ رہا ہے اور پھر بریسز بند کر دیں اس سے انوانٹیڈ سائڈ افیکٹس یا لاجیکل ایررز نہیں ہوں گے so while loop is the first one that we worry about it's a very interesting construct it's a very elegant construct and اس کا بیسک سنٹیکس جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ جب تک یہ کنڈیشن ٹرو ہے یہ والا کام کرتے رہو so in C the syntax while پھر پرنتھیس اور پرنتھیس کے اندر ایک لاجیکل ایکسپریشن وہ لاجیکل ایکسپریشن جو ہے will will contain a logical اور relational operator and while means کہ جب تک یہ ریلیشنل ایکسپریشن جو ہے یہ ٹرو جواب دیتی رہے یعنی جب تک یہ ایکسپریشن ٹرو ہے تو باقی اسٹیٹمنٹس ایکسیکیوٹ ہوتی رہیں گی اب ہم let's go back to our addition problem and see elegant manner اب ہمارا پرابلم کیا تھا let me reiterate it said find the sum of the first one thousand integers starting from one so in terms of C programming اب میں آئی او اسٹریم کی نہیں بات کرتا میں مین کی نہیں بات کرتا میں سیدھا سیدھا پروگرام کی باڈی کی بات کر رہا ہوں گا ہم پہلے تو ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں جس میں سم جائے گا چلیں اس کا نام ہی ہم سم رکھ دیتے ہیں اگین پروگرامنگ کا وہ ٹوٹکا جو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جی دا نیم از سیلف ایکسپلینٹری وہ اپنے آپ کو ہی ایکسپلین کر دیتا ہے اگر آپ پروگرام پڑھ رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس ویریبل میں کیا آئے گا so we see int sum good again good programming practice when you declare a variable please initialize it so we sum equals zero So so made sure that we've got a bucket جس میں جواب رکھا جائے گا اور وہ بکٹ اس وقت خالی ہے اس کے لیے بھی سی میں ایک شارٹ ہینڈ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ویریبل ڈکلیئر کریں تو آپ اس کو انیشلائز بھی اسی لائن پہ کر سکتے ہیں it's a matter of style so you could have said int sum equal zero semicolon and that statement would have done two things it would have declared a variable called sum of type integer and it would have initialized it to zero which means اب ہم نے وہ دو اسٹیٹمنٹس کی جگہ پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے آپ اپنے لیے جو بھی اسٹائل اڈاپٹ کرنا چاہیں کر لیں پرسنلی میں انٹ سم علیحدہ لکھتا ہوں اور سم ایکول ٹو زیرو علیحدہ لکھتا ہوں کہ انیشلائزیشن یا اس کی جو بھی ویلیو اسائن کرنی ہے وہ علیحدہ ایک لائن پہ نظر آئے چلیں یہاں تک تو انیشلائزیشن ہو گئی کیا ہم اب اس کے اندر نمبر جمع کر سکتے ہیں ویل well, پہلے تو ایک نمبر کے لیے ہمیں ویریبل چاہیے سو so, جہاں پہ ہم نے انٹ سم لکھا تھا اس کے ساتھ ہم کوما ڈال کے نمبر بھی لکھ دیتے ہیں so now we have int sum comma number semicolon کیا ہوگا نمبر وہ والا ویریبل ہے جس کے اندر ہم انٹیجرز رکھیں گے کہ اس وقت کون سے انٹیجر کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے سو so, پہلی چند لائنیں جو ہیں کوڈ کی وہ کمپلیٹ یہ بنے گی کہ پہلے ہوگا int sum comma number semicolon پھر ہم نے سم کو انیشلائز کیا sum equal zero semicolon اس کے بعد ہم نے کہا پہلا والا نمبر لو ہم نے کہا تھا انٹیجرز سو پہلا والا integer low and going back to the problem statement اس میں ہم نے لکھا تھا کہ جی پہلا انٹیجر ون ہوگا تو ہم نے کہا number equals one colon all keep repeating things یہ دونوں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جو وہ جو بالٹیاں تھیں وہ جو میموری لوکیشنس تھیں جن کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے ایک کو سم اور ایک کو نمبر سم میں ہم نے زیرو رکھ دیا ہے اور نمبر والی لوکیشن میں ہم نے ون رکھ دیا ہے remember this is assignment not an equality اب ہم آگے چلتے ہیں اب ہمارا پرابلم کیا ہے پرابلم وہی ہے کہ جی اب جگہ بھی مل گئی نمبر بھی ہاتھ آ گیا اب ان کو جمع کرنا شروع کرو ہم نے کہاں تک جمع کرنا ہے یہ بنتی ہے وائلڈ اسٹیٹمنٹ کی کنڈیشن ہم نے کہا کہ جی ہمیں پہلے ہزار نمبر چاہیے یعنی ون ٹو ون تھاؤزنڈ جو انٹیجرز ہیں وہ لینے ہیں سو so ہماری اینڈنگ کنڈیشن جو ہے وہ ہے ون تھاؤزینڈ جب نمبر کی ویلیو ون تھاؤزینڈ ہو جائے گی اس وقت ہم رکیں گے so what do we do what we do is we say initialize تو اوپر ہو گیا number is equal to one so we say while parenthesis open number is less than اور اکول ٹو ون تھاؤزینڈ پر کلوزڈ ریلیشنل آپریٹر ہے پچھلی دفعہ بات کی تھی less than equal to sign اکٹھے لکھے جائیں گے ان کے درمیان میں اسپیس نہیں دینی اور اس کا مطلب ہے لیس دین اور ایکول ٹو سو اب کنڈیشن ہم نے کیا بنائی ہے ہم نے کہا ہے جب تک نمبر جو ویریبل ہے اس کی ویلیو ایک ہزار یا اس سے کم ہے یہ ابھی کنڈیشن ہے سو یہ آدھی اسٹیٹمنٹ ہے اب آگے کیا چلے گا کہ جی اس تک کیا کرو so we say while parentheses number less than equal to one parentheses closed braces closed braces open اب کرلی بریکٹ میں ڈال رہا ہوں اگین اسٹائلسٹک ایشو کہ جی اس کے اندر سم ہم کیسے لائیں گے سو so, اب کیا کرنا ہے ایکشن پہلے انالائز کر لیں تھوڑا سا اس کا سوچ لیں کہ ایکشن کیا ہے ایکشن یہ ہے کہ جی جو کرنٹ ویلیو ہے ہمارے پاس نمبر کی اس کو اٹھاؤ اور سم والی بالٹی میں ڈال دو اس کے بعد کیا کرو نیکسٹ نمبر جنریٹ کرو سو پہلی لائن بڑی سمپل ہو گئی sum is equal to sum plus number یہ میں نے اس طرح کیوں لکھا ہے میں نے کیوں سم اکول ٹو نمبر کیوں نہیں لکھا سمپل ریزن اگر ہم لکھ دیتے سم اکول ٹو نمبر تو وہ تو ہو جاتی اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ اور سم کی بالٹی جو ہے اس میں جو بھی چیز تھی وہ ضائع ہو جاتی and it would have been replaced by the value of number we don't want to replace it by number what we want to do is have number to sum contents so what sum plus used which means پہلے سم کے اوریجنل کانٹینٹس لو اس کے اندر نمبر کو ایڈ کرو جو بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو واپس سم کے اندر اسٹور کر دو I was just repeating the good old statement جو میں نے پہلے لیکچر میں یا سیکنڈ لیکچر میں آپ کو بتائی تھی کہ اتنا کامن ہے x equal to x plus one اسی کا ویریئنٹ ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں sum is equal to sum plus number next ہم نے کیا کرنا ہے یہ جی، اگلا نمبر جنریٹ کریں so given any integer what is the next integer it is integer plus one so we put in the next statement number equals number plus one اس کے بعد کچھ کرنا ہے ختم بریس بند کریں وائل اسٹرکچر ختم ہو گیا just think about it it is so elegant نہ آپ نے دس نمبر ٹائپ کیے ہیں نہ سو کیے ہیں نہ ہزار کیے ہیں چھوٹی سی ایک وائل لوپ لگائی ہے چار لائنوں کی یا تین لائنوں کی ہم نے کہا ہے while number is less than equal to one thousand sum is equal to sum plus number number equal to number plus one یہ لوپ چلے گی کیا ہو رہا ہے نمبر کی ویلیو ہر لوپ میں بڑھتی جا رہی ہے ون پھر ٹو پھر تھری پھر فور اینڈ سو آن اتنی دیر تک وہ جو اوپر وائل کے ساتھ کنڈیشن لگی ہوئی ہے it says while number is less than equal to one thousand یہ ٹرو چلتی جا رہی ہے جب نمبر ون تھاؤزینڈ ہوا تو پھر بھی یہ کنڈیشن ٹرو ہے آپ لوپ کے اندر داخل ہوں گے آپ کہیں گے sum is equal to sum plus number آخری نمبر آ گیا ون تھاؤزینڈ اب اس میں جمع ہو جائے گا نیکسٹ لائن کہتی ہے number is equal to number plus one تو نمبر کی ویلیو اب ہو جائے گی ون تھاؤزینڈ اینڈ ون اب جب اوپر جا کے وائل لوپ اس کو پھر ٹیسٹ کرے گی کہے گی while number is less than equal to one thousand تو اس کا جواب آئے گا فالس جب یہ فالس آیا تو لوپ ختم ہو گئی سو so اب آپ کا کنٹرول جو ہے پروگرام کا وہ وائل کے اندر جو اسٹیٹمنٹس لکھی ہوئی ہیں وہ ایکسیکیوٹ نہیں کرے گا اسے اینڈ بریس سے آگے چلا جائے گا وہاں پہ we can put in the simple line saying c out less than less quotation marks میں again to be self explanatory and be polite the sum of the first one thousand integer starting from one is یہ ساری چیز کوٹیشن مارکس میں ڈال دی پھر لیس دین لیس دین سائن اور پھر سم سیمیکولن تو سی آؤٹ کی آپ کو پراپرٹی یاد ہے وہ کیریکٹر اسٹرنگس کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے انٹیجرز کو بھی ہینڈل کرنا جانتا ہے تو اس نے ایک کیریکٹر اسٹرنگ لکھی اس کے بعد سم کی جو ویلیو تھی وہ پرنٹ کر دی اسکرین کے اوپر آپ کا پرابلم سالو ہو گیا اب اس میں دیکھیں تھوڑا سا اس پروگرام پہ تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں تھوڑا سا ادھیڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کوئی اور امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے کہ نہیں پہلی چیز اب اگر میں پھر اسی فریم آف مائنڈ میں واپس آ جاؤں کہ جی میں نے اسٹوڈینٹس کو آج تنگ ہی کرنا ہے میں کہتا ہوں کہ اچھا ون تھاؤزینڈ کا سم لے لیا ہاں تو اب جا کے آپ ٹوینٹی تھاؤزینڈ پہلے انٹیجر جو ہیں نا جو ایک سے شروع ہوتے ہیں ان کا سام لیں کیا کریں گے آپ پہلی دفعہ جب یہ میں نے بات کی تھی اس وقت تو ہارٹ اٹیک والی بات تھی کہ جی دس نمبروں کی بات جب سو تک ٹائپ کرنا پڑے گا پھر ہزار تک ٹائپ کرنا پڑے گا پھر ہم نے لوپ ڈال دی زندگی بڑی آسان ہو گئی اب کیا ہے آپ پروگرام کھولیں گے جہاں پہ ہم نے ون تھاؤزینڈ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ہم جو بھی نیا ٹارگیٹ ویلیو ہے لیٹ سے ٹو تھاؤزینڈ وہاں 2000 کر دیں گے تو لوپ جو ہے while number less than equal to two thousand اور پہلے دو ہزار انٹیجس کا سم آپ کو دے دے گا پروگرام تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار you may be wanting to try it out آپ اپنے لیے ٹرائی آؤٹ کریں بلکہ it might be interesting to find out کہ جی کہاں تک آپ سم لے سکتے ہیں اگر آپ کہیں کہ جی پہلے ایک لاکھ انٹیجرز کا سم تو کیا جواب صحیح آتا ہے کوئی اوٹ پٹانگ جواب تو نہیں آ جاتا دیکھیں آپ کہاں تک پہنچتے ہیں take it to the discussion board talk about it جس لمٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ آپ کو تھوڑا سا ہنٹ ہو گیا ہوگا کہ جی انٹیجر ویریبلس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں انٹیجر ویریبلس کے لیے میموری کے اندر ایک خاص قسم کی ایک ایک خاص سائز کی جگہ ریزروڈ ہے اگر نمبر اتنا بڑا ہو جائے کہ اس جگہ میں فٹ نہ آئے تو ایک اوور فلو کنڈیشن ہو جاتی ہے اب دو چیزیں ہوں گی یا تو آپ کا پروگرام چلتے وقت ایرر دے دے گا کمپائل ٹائم پہ ایرر نہیں دے گا کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس جگہ پہ کیا ویلیو جائے گی ہم بات کر رہے ہیں ویریبل سم کی نمبر تو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اوور فلو ہو گیا تو یا رن ٹائم ایرر آئے اور یا وہاں پہ کچھ اور ویلیو لکھی جائے گی ویلیو کیسے لکھی جائے گی ویلیو تو جو وہاں پہ کمپیوٹر لکھنا چاہے گا میموری لوکیشن میں وہ لکھے گا جو ایکسٹرا بٹس ہیں جو اس جگہ میں پوری نہیں آتی وہ کہیں غائب ہو جائیں گی اسپیس میں چلی گئیں لہٰذا جو جواب اب سم ویریبل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ وہ نہیں ہے جو کہ سوال کا جواب ہے یہ کوئی اور ہی نمبر ہے so you might want to play with it and discover the limits of your computer and your compiler کہ جی کتنے نمبرز ہیں جن کا ہم سم لے سکتے ہیں let's go on with the same problem and see how we develop it further دیکھیں جب میں نے کہا کہ جی ون تھاؤزینڈ والا پرابلم حل ہو گیا اب اس کو ٹو تھاؤزینڈ پہ لے جائیں فائیو تھاؤزینڈ پہ لے جائیں ہر دفعہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کر رہے تھے کہ جی پروگرام کو پھر آپ نے ایڈیٹر میں کھولا یاد ہے ایڈیٹر یعنی آپ نے تو اپنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ میں پروگرام کو کھولنا ہے اور وہاں پہ جا کے آپ نے پھر کوئی اس کا ماڈیفیکیشن کی پھر پروگرام کو کمپائل کیا اور دعا کی کہ جی ماڈیفیکیشن کرتے وقت کوئی سنٹیکس ایرر نہ بیچ میں چلا جائے کوئی زیر زبر کوما فل اسٹاپ ایکسٹرا نہ ڈل جائے اور پھر آپ نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا پھر جواب لیا میں نے آ کے پھر ایک اور ٹارگیٹ دے دیا آپ نے پھر پروگرام ایڈٹ کیا تو آپ اب اس لوپ میں پڑے ہوئے ایڈٹ کمپائل ایکسیکیوٹ چینج یعنی ایڈٹ اگین کمپائل ایکسیکیوٹ تو can you do something better یہ اب ری یوزیبلٹی کی طرف میں جا رہا ہوں can you write the program جہاں پہ میں آ کے کو کہوں اگر آ کے کہ جی مجھے پہلے اتنے انٹیجرز کا سم دے دو تو without changing the program آپ اتنے انٹیجرز کا سم مجھے بتا سکیں سوچیں کیا اپروچ ہوگی اپروچ کافی سمپل ہے and I am sure that many of you would already have thought of it suppose جو وائلڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے number less than equal to one thousand اس کو ہم چینج کر دیں ہم کہیں وائلڈ نمبر از لیس دین اور اکول ٹو اپر لمٹ تو یہ اپر لمٹ کہاں سے آ گئی یہ اپر لمٹ آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کریں پھر یوزر کو کہیں کہ جی پروگرام چلاتے وقت آپ کو بتایا کہ جی کتنے نمبروں کا سم چاہیے so again good practice good style thinking of reuse what would be do ہم نے پہلے دو ویریبل رکھے ہوئے تھے سم اور نمبر ہم ایک اور ویریبل ساتھ ڈال دیتے ہیں so int sum comma number upper limit semicolon اب سم اور نمبر کو انیشلائز کر دیا to zero and one respectively اور پھر فورن یوزر کو کہا کہ بتاؤ اپر لمٹ کیا ہے اب اس کے انٹرسٹنگ سائڈ افیکٹس آئیں گے آپ نے کہا cout let's give the user a please enter the upper limit for which you want the sum اور اس کے بعد سی ان کے ساتھ greater than greater than upper limit semicolon user نے جو نمبر ٹائپ کیا میں کر دیتا ہوں ون ٹو تھری فور اب پروگرام اس کو انٹرپریٹ کرے گا کہ پہلے ایک ہزار دو سو چونتیس انٹیجر کا سم چاہیے یہ کرنے کے بعد جب آپ وائل پہ آئیں گے تو اب اپر لمٹ کی کوئی ویلیو آ چکی ہے آپ کہتے ہیں وائل نمبر لیس دین اور اکول ٹو اپر لمٹ وہی چیز sum equal to sum plus number number is equal to number plus one اب یہ پروگرام ایٹ لیسٹ انٹیجرز کو جمع کرنے کی حد تک بالکل جنیرک ہو گیا اس سے آگے میں ہے کافی ہم نے کر لیے اس پروگرام کو اور نہیں ادھیڑتے لیکن یہ دیکھ لیں کہ اب اگر میں اس میں جا کے اپر لمٹ جب وہ پروگرام مجھ سے مانگتا ہے چلتے وقت وہاں میں زیرو ڈال دوں تو کیا ہوگا اگر اپر لمٹ کی ویلیو زیرو کر دی تو جب وائل اسٹیٹمنٹ پہ آپ آئیں گے وہاں لکھا ہوگا وائل نمبر از لیس دین اور اکول ٹو زیرو اور نمبر کی اس وقت پہلی دفعہ اس کی ویلیو کیا تھی اوپر آپ نے لکھا ہے نمبر ایکولز ون اور پھر آپ وائل میں آئے ہیں اور کہا ہے وائل نمبر از لیس دین اور ٹو زیرو کیا یہ کنڈیشن ٹرو ہے answer is obvious condition is false if the condition is false the loop will not run not even one time so while statement پہلی دفعہ ہی فیل ہو جائے گی نیچے آ جائیں گے اور آپ کا لکھا ہوا آ جائے گا دا سم آف دا فرسٹ ہاں یہاں پہ بھی اپر لمٹ ڈال دیں آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ میں so you would say cout less than less than quotation marks the sum of the first space چھوڑ دیں اینڈ کوٹیشن مارکس پھر لیس دین لیس دین اپر لمٹ پھر کنٹینیو کرتے رہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو لیس دین لیس دین پھر کوٹیشن مارکس کھولے پھر اسپیس چھوڑ دی اور کہا انٹیجرز از اسپیس چھوڑ کے and quotation marks less than less than sum semicolon یہاں پہ جب یہ پروگرام چلے گا اور آپ نے اپر لمٹ ڈال دی زیرو تو لکھا ہوا آئے گا the sum of the first zero integers is zero very correct ٹھیک ہے سو اٹس انٹرسٹنگ کہ جی ایک باؤنڈری کنڈیشن جو تھی نا ایک ایب نارمل کنڈیشن کہ جی پہلے زیرو نمبرز کا سم لو تو پہلے زیرو نمبرز کا سم تو زیرو ہی آنا چاہیے اس کا جواب صحیح آیا سو یو کین سی کہ just by play with one simple program you can get it to become more and more and more interesting how about if you make it even more interesting let us take the same problem but اس کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا چینج کر دیتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی وہی پہلے n integers one thousand let say starting from one ان کے اندر جو ایون انٹیجرز ہیں ان کا سم چاہیے مجھے اب دیکھیں دو تین ہم چیزیں کر رہے ہیں ایک تو جیسے ہی میں نے کہا نا کہ پہلے اتنے تو you should think loop loop چلے گی جی یہاں پہ لیکن ساتھ میں نے اس کو کوالیفائی کر دیا کہ جی مجھے اب ایون انٹیجر چاہیے تو جب ایون انٹیجر چاہیے تو یہ ایک کنڈیشن بن گئی تو now as soon as you think اور hear the word condition you should start thinking if so اس کے لیے کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے ہمارا پروگرام تھوڑا سا اور ماڈیفائی ہو جاتا ہے ہم پہلا حصہ وہی رہنے دیتے ہیں اپر لمٹ والا وائل اسٹیٹمنٹ بھی وہی رہے گی بٹ وائل کے اندر ہم کہہ رہے ہیں جمع کس چیز کو کرنا ہے اگر کرنٹ نمبر جو ہے وہ ایون ہے تو پھر اس کو سب میں جمع کر دو ورنہ جمع نہ کرو in other word do nothing so it's a simple if it doesn't have an else while کے اندر اب آ جائے گا ایف اور پھر بریکٹ میں ہمیں جو کنڈیشن چاہیے وہ کنڈیشن ہے ایف نمبر از ایون یہ تو میں نے انگریزی بول دی the question is how do be write it in C number is even کیا خیال ہے اب آپ کے پاس کچھ تو اریتھمیٹک آپریٹرز آپ نے دیکھے تھے plus minus multiply divide modulo کوئی ان میں سے ایسا آپریٹر ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ایک انٹیجر جو ہے وہ ایون ہے کہ نہیں یعنی اگر ایون نہیں ہے تو آڈ ہوگا یاد آیا تھنک اباؤٹ اٹ اگر ہم موڈ آپریٹر استعمال کریں وہ پرسنٹیج سائن جو استعمال کیا تھا اور ہم کہیں number modulo two even number کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ دو سے ایگزیکٹلی exactly ڈیوائڈ ہوتا ہو سو so, اگر ہم کہیں نمبر ماڈیولو ٹو اور اس کا جواب آئے زیرو تو that means the number is even اب اس کی ذرا سی اسٹیٹمنٹ تو فارمولیٹ کریں کیسے لکھا جائے گا یہ جو ٹیسٹ ہم نے کہا تھا if number is even so the way we write it is if parentheses number percentage two equal equal zero closed again I am recapping کہ جب ہم نے ایکوالٹی کا ٹیسٹ کرنا ہے تو سنگل ایکول ٹو نہیں وہ اسائنمنٹ ہے ڈبل ایکول ٹو کا سائن استعمال کیا جاتا ہے so if number number 2 two equal equal zero closed اور پھر وہی اسٹائل ایشو بریس ڈال دیں حالانکہ اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہے curly bracket open indentation by one unit اور وہاں پہ لکھیں گے sum equal sum plus number next line brace is closed اب کیا ہو رہا ہے یہ ہم نے ایف اسٹیٹمنٹ وائل اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھی ہے کوئی حرج نہیں ہے وائل کے اندر ایف ہو سکتا ہے بلکہ وائل کے اندر ایک اور وائل بھی ہو سکتا ہے وہ نیسٹڈ وائل لوپ بن جاتی ہیں اب ہمارا پروگرام دیکھیں کیا بنا سمپل انیشلائز کیا سم زیرو ہو گیا نمبر ون ہو گیا ہم نے اپر لمٹ یوزر سے گیٹ کر لی لیٹ سے اس نے ایک ہزار دو سو چونتیس ڈال دیا اب ہم وائل میں آ گئے وائل میں لکھا وائل نمبر is less than or equal to upper limit while کے اندر چلے گئے وہاں پہ پہلے ٹیسٹ کیا کہ جی جو اس وقت ہم نمبر جس کو ہینڈل کر رہے ہیں وہ ایون ہے کہ آڈ ہے ہم نے کہا ایف نمبر پرسنٹیج ٹو یعنی number mod two equal equal zero braces کے ساتھ ہم نے ایف کی اسٹیٹمنٹ دے دی sum is equal to sum plus number if statement ختم ہو گئی اور اس کے باہر نکل کے ہم نے کہا number is equal to number plus one یعنی نمبر تو ہم نے بڑھانا ہی ہے ریگارڈ لیس آف کہ وہ ایون ہے کہ آڈ ہے سو so پہلے ون جو ہے وہ آڈ ہوگا سم میں جمع نہیں ہوگا number equal to number plus one چلا جائے گا ون سے ٹو ہو جائے گا واپس لوپ میں آئیں گے سم میں ٹو جمع ہو جائے گا because number percentage two will be zero and the loop runs اور اب جب اس سے نکلے گی تو آبویسلی آپ کو سی آؤٹ کو چینج کر دینا چاہیے you should say sum of all even integers between one and upper limit جو بھی اس کی ویلیو ہے از اور پھر آگے sum obviously that is an exercise for you but already so you should be able cout statement کیا بن رہا ہے so interesting we have found how to determine even number تھوڑا سا ایکسرسائز کرتے چلیں واٹ اگر سی میں پرسنٹیج آپریٹر نہ ہوتا باقی سب چیزیں موجود ہیں باقی سب رولز وہی ہیں لیکن موجولو آپریٹر نہیں ہے کوئی ٹرک سوچ سکتے ہیں آپ جس کے تحت آپ ایون نمبر ڈٹرمن کر سکیں think about it I can tell you the answer but give it a serious thought how would you do that دیکھیں مچ ارلیئر آن کچھ لیکچر پہلے ہم نے بات کی تھی ایک چیز ہوتی ہے انٹیجر ڈویژن اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی انٹیجر ڈویژن جو ہے وہ ٹرنکیٹ کر دیتی ہے آنسر کو یعنی فائیو سلیش ٹو سی کے اندر جب ایکسیکیوٹ ہوگا ایز این انٹیجر ڈویژن اس کا آنسر آئے گا to answer will also be an integer fractional part will be thrown away truncated so we've got five slash two is equal to two اب ٹیسٹ کیسے کر رہے ہیں ہم ایون نمبر کے لیے یہ ایک پروگرامنگ ٹرک ہے اس واسطے میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ more tricks you have in your good old tool bag the more equip you will be to handle more complex problems ہم نے کیا کہ جی ایک نمبر لیا اس کو اور نمبر انٹیجر ہے اس کو ٹو سے ڈیوائڈ کیا انٹیجر ڈویژن جو بھی جواب آیا اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کر دیا اگین انٹیجر ملٹیپلیکیشن بتائیے جواب کیا ہوگا so we've got two star کھولیں number slash two closed what is the result دیکھیں کیا ہوگا اگر نمبر ایون ہے تو اندر جو ڈویژن ہوگی نا نمبر ڈیوائڈیڈ بائی ٹو وہ ایگزیکٹ آنسر دے گی ٹھیک ہے it will give an exact answer اس کو آپ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو واپس اوریجنل نمبر مل جائے گا اگر جو نمبر کی ویلیو اس وقت ہے وہ ایون نہ ہو تو انٹیجر ڈویژن بائی ٹو جو ہے اس میں آنسر ٹرنکیٹ ہوگا اور آپ کو نیکسٹ لوور انٹیجر ملے گا ایز این آنسر جب اس کو آپ ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو اوریجنل نمبر نہیں ملے گا so you can think of formulating another test for finding whether a number is even or not without using the modular operator یہ ایک اسائڈ تھی just to add a little trick to your tool kit because who knows کہ آپ جب پروفیشن پروگرامر بن جاتے ہیں آپ کس لینگویج میں کام کر رہے ہوں ہو سکتا ہے اس لینگویج میں ماڈ آپریٹر ہو ہی نہ اور اگر نہ ہوا تو پھر کیا مطلب کہ ہم ایون نمبرز نہیں ڈیٹرمن کر سکتے we can okay keep that in mind اب لوپس کے اندر دیکھیں کیا ہوا کیا ہم نے جو دو تین چھوٹے چھوٹے پروگرامس دیکھے ہیں پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا کلین اور ایفیشینٹ اور ایلیگنٹ وے آف پروگرامنگ ہمیں مل گیا ایک لمبے چوڑے پروگرام کو جس میں ہم نے ون پلس ٹو کرنا تھا یا جو بھی کرنا تھا چھوٹا سا کنسائز لینگویج کے اندر ایبریویٹ ہو کے تین لائنوں کے اندر پروگرام کام کر جاتا ہے اینڈ وہ تین چار لائنیں کر کے رہی ہیں ہزاروں کیلکولیشنس کر رہی ہیں کتنی دفعہ آپ لوپ چلانا چاہتے ہیں آپ ڈٹرمن کریں جو لوپس ابھی تک ہم نے ایگزامپلس پلیس کیے ہیں وہ اپر لمٹ پہ چل رہے ہیں ٹھیک ہے نا جب تک یہ نہیں ہوتا یہ کرتے جاؤ اور نارملی اس طرح کی لوپ جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لوپ کی باڈی کے اندر کوئی کنڈیشن کو چینج کر رہا ہوتا ہے ان دس کیس ہم اوپر ٹیسٹ کر رہے تھے نمبر کی ویلیو کو اور لوپ کے اندر نمبر کی ویلیو کو چینج کرتے تھے یہ تقریباً لازمی ہے اسٹرکچر کے اندر کہ جی آپ اندر اس کی جب ویلیو چینج کرے گی تو وہ اوریجنل وائل کی کنڈیشن کو چینج کرے ادروائز ایک پرابلم بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا سمپل سا ایک ایگزامپل لیتے چلیں کہ جی اگر ہم بات کر لیں کہ ایک اور ویریبل اوپر ڈال دیا ٹھیک ہے اور ویریبل کا کوئی اور نام دے دیں ٹھیک ہے نا جنک انٹ جنک بھی ہے اور جنک کو آپ نے کہہ دیا junk is equal to one loop ہم لکھ دیں while junk is less than or equal to upper limit اور لوپ کے اندر جنک کو کچھ نہ کریں ہم کہیں sum is equal to sum plus number number is equal to number plus one کیا ہوگا بری بات ہوگی this is what is called an infinite loop junk کو تو آپ چینج ہی نہیں کر رہے جو وائل کی کنڈیشن ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹرو بیٹھی رہے گی کمپیوٹر چل چل کے پاگل ہو رہا ہوگا جب تک کوئی اوور فلو کنڈیشن نہیں آتی یا بجلی نہیں جاتی یا کمپیوٹر میں سے دھواں نہیں نکلتا وہ چلتا ہی رہے گا your program will be stick for infinity watch out for that make sure کہ جب آپ کوئی بھی لوپ ٹیسٹ لگا رہے ہیں in this case number less than equal to upper limit وہ لوپ ٹیسٹ ایڈیکویٹ ایگزٹ رکھتا ہو کوئی کنڈیشن ایسی چینج ہو رہی ہو جس کے اندر اس کو ایگزٹ پوائنٹ مل جائے be very careful with that we don't want infinite loops تو وائل لوپ جو ہے وہ ہمیں بڑے کمپلیکس پرابلمس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت دے دیتی ہے اس کو کمبائن کر دیں اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جیسے ابھی ہم نے کیا تو آپ بے شمار اپنے لیے اگزامپلس کر سکتے ہیں ایگزامپل میں آپ کو پوز کر دیتا ہوں کہ جی اب آپ odd numbers between one and let say one thousand اور whatever number is keyed in at the keyboard in کے درمیان جو آڈ نمبرس ہیں اس کا سم نکالیں آپ علیحدہ علیحدہ سم نکالیں ایون نمبرز کا سم یہ آڈ نمبرز کا یہ اور استعمال ایک ہی لوپ کرنی ہے ذرا سوچیں کیا کریں گے ہنٹ ایف ایلس آپ کے پاس ہے یا نمبر ایون ہے یا آڈ ہے اگر انٹیجرز کی بات کر رہے ہیں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بہت ساری چیزیں تو یہاں پہ ہم ذرا لوپ کا بھی فلو چارٹ آپ کو انٹروڈیوس کرتے چلیں اس کا اسٹرکچر ذرا سا ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا لیکن مشکل نہیں ہے سمپل ہے دیکھیں وائل لوپ میں پہلی چیز کیا ہے کنڈیشن کنڈیشن کے لیے ہمارے پاس ڈائمنڈ کا سمبل موجود ہے کنڈیشن کے ساتھ آپ نے کوئی ایگزٹ لگانی ہے یا کیسے وائل لوپ سے نکلنا ہے اور بعد میں وائل لوپ کی باڈی آ جاتی ہے کیا اسٹیٹمنٹ ہے تو ذرا اس کانسپٹ کے اوپر غور کریں کہ اوپر سے آپ داخل ہوئے ایک ریکٹینگل بنایا جس میں آپ نے لکھا وائل اور ریکٹینگل سے رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آپ نے لائن نکالی اور اس پہ اوپر آ کے آپ نے ایک ڈائمنڈ بنا دیا اور ڈائمنڈ کے اندر وائل کی کنڈیشن لکھ دی اب ڈائمنڈ سے آپ نیچے کو جو لائن بنائیں گے وہ ہے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو کیا ہوگا یعنی وائل لوپ چلے گی تو کیا ہوگا نیچے آپ ریکٹینگل بنائیں ایک بنائیں پانچ بنائیں وہ پروسیس ہیں جو لوپ کے اندر چلیں گے ان ریکٹینگلس کے نیچے سے جو لائن آئے گی وہ آپ گھما کے اوپر لا کے ملا دیں جیسے کہ آپ کو ڈائگرام میں دیا بھی گیا ہوا ہے اور وہ ایک لوپ کا اسٹرکچر بن جاتا ہے اور جو وائل کا ریکٹینگل تھا اس کے نیچے سے ہم نے لائن باہر نکالی اور وہ وائل کی ایگزٹ بن گئی یعنی کلوزنگ بریس ادھر کو بنے گا سو so, وائل کا اسٹرکچر اگر آپ دیکھیں تو پھر اوپر سے نیچے کو ایک سیدھی لائن ہے اور درمیان میں ایک ریکٹینگل ہے جس میں وائل لکھا ہوا ہے سو so, باقی سب چیزیں رائٹ right کو نظر آئیں گی یہی چیز ہے جو ہم کوڈ میں استعمال کر رہے تھے کہ جب وائل لوپ لکھی تو اس کا جو باڈی ہے اس کو ہم نے انڈینٹ کر دیا تھا سو so اگین یہ فلو چارٹنگ کانسٹرکٹ جو ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کوڈ کے ساتھ ون ٹو ون کورسپونڈنس میں ابھی ہم کر کے رہے ہیں ہم الٹا کام کر رہے ہیں ہم پہلے کوڈ لکھ لیتے ہیں پھر اس کا بتاتے ہیں کہ جی فلو چارٹ کیا بنتا ہے وہ اس واسطے کہ ابھی ہم یہ چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں بعد میں جب پرابلمز زیادہ کمپلیکس ہوتے جائیں گے تو نارملی ان کے انالیسس میں آپ پہلے فلو چارٹ بنائیں گے اور پھر آ کے کوڈ لکھیں گے سو ان کانسیپٹس کو اپنے پاس رکھیے گا اپنے ٹول بیگ میں رکھ لیں پھر ہم نے وائل کے اندر ایف اسٹیٹمنٹ ڈالا تھا اسی کانسٹرکٹ کو اگر دیکھ لیں کہ جی وائل کے ڈائمنڈ سے نیچے کو جو لائن آئی ہے جہاں پہ ہم پروسیسز بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ ایف اسٹیٹمنٹ لگا دیں گے یاد ہے آپ کو کہ میں نے ایف اسٹیٹمنٹ کا بتایا تھا کہ جی اوپر اور نیچے ایک نقطہ لگائیں اور نقطے کے ساتھ جو بھی اف کا کانسٹرکٹ بنتا ہے there are the starting and ending points of the if statement it's very simple یہاں پہ بھی وائل کی باڈی کے اندر کوئی ریکٹینگل آنا ہے وہ ریکٹینگل نکال دیں اور ان نقطوں کو وہاں پہ جوڑ دیں so what you will see in the picture the picture is the flow chart اس کے جی وائل لوپ شروع ہوئی تو وائل کی باڈی انڈینٹ ہو گئی وائل کی باڈی میں گئے اگر اف اسٹیٹمنٹ آ گئی تو ایک اور انڈینٹیشن آ گئی so second level indentation so picture میں بھی وہی چیز نظر آئے گی جو آپ کو کوڈ میں نظر آئے گی very easy to identify so I think you should practice drawing some loops in terms of flow charts while loop کو استعمال کریں اور پھر اس کے ساتھ کچھ بیچ میں نیسٹڈ ایفس بھی ڈالیں بے شک ایک نیسٹڈ وائل ڈال لیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کیونکہ نیسٹڈ لوپس بھی ہم آگے جا کے کور کریں گے let's look at another problem for a second simple problem لیکن something that we use دیکھیں فیکٹوریل کا آپ کو پتا ہے فیکٹوریل آپ نے سنا بھی ہوگا استعمال بھی کیا ہوگا فیکٹوریل آف اے نمبر اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نمبر n ہے تو n factorial is defined as multi multiplied by n minus one multiplied by n minus two multiplied by n minus three n so on up multiplied by three multiplied by two multiplied by one so it's a series of multiplications کیا ہم کسی نمبر کا فیکٹوریل نکال سکتے ہیں پروگرام لکھ کے اور اگر فیکٹوریل نکال سکتے ہیں تو اس کو لوپ سے نکالنا چاہیے سیدھا سیدھا لکھ کے نکالنا چاہیے تو اب میں وہ پورا ایڈنگ آف ٹین نمبرز والا ایگزامپل نہیں دہراؤں گا اب آپ کے پاس اتنی اسکل ہونی چاہیے کہ ایک دم سوچیں بار بار ایک ہی کام کرنا ہے سو so اس کے لیے let's jump to the factorial program using a while loop again let's keep the concept of generic programming آسانی کام کریں کہ جی پہلے ہی ایسا سوچ لیں کہ جی اگر انہوں نے آج چھ کا فیکٹوریل نکلوا لیا تو شاید شام کو کہیں کہ جی پانچ یا سات کا فیکٹوریل کیلکولیٹ کر کے بتاؤ یا آٹھ کا کر کے بتاؤ تو let's use that as a variable so factorial program let's first look at the code let's jump right there I O stream آ گیا مین آ گیا اوپننگ پریس آ گئی کیا چیز چاہیے ویریبلس میں ایک تو چاہیے کس نمبر کا فیکٹوریل نکالنا ہے so we say int number by definition these are integers اس کے بعد نیکسٹ آئے گا کہ اس کا جواب کس میں آئے گا وہ ہے ویریبل کال فیکٹوریل آگے چلیں آپ وہی سی آؤٹ کر کے پرومپٹ دیں سی ان سے نمبر کی ویلیو حاصل کر لیں so we have a cue in terms of کہ جی کس نمبر کا فیکٹوریل نکالا جا رہا ہے یوزر سے گیٹ کر لیں اب فیکٹوریل کی ڈیفینیشن میں آ جائیں تو اب ہم نے جو نمبر گیٹ کیا وہ انٹ نمبر میں چلا گیا ویلیو جو تھی تو وائل لوپ میں یہی چیز آئے گی اب وائل لوپ جو ہے یہ ہوگی while number is greater than or equal to one کیونکہ فیکٹوریل میں ہم نے کاؤنٹ ڈاؤن کرنا ہے n n minus one n minus two n minus three جب تک ایک نہیں پہنچتا سو ہماری while condition is while number is greater than or equal to one while condition تو بتا دی لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی سٹل سی بات ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں سم والے پروگرامس ٹھیک ہے نا sum is equal to sum plus number etcetera اور اس میں سم کو ہم انیشلائز کرتے تھے ٹو زیرو جو بالٹی تھی نا وہ پہلے خالی ہوتی تھی اور پھر اس میں نمبر ہم جمع کرتے جاتے تھے یہ پرابلم جو ہے جو اس وقت ہم ٹیکل کر رہے ہیں وہ ہے فیکٹوریل کا فیکٹوریل میں جو ہمارا رزلٹ آئے گا ہم نے وہ ویریبل رکھ لیا اس کا نام فیکٹوریل لکھ دیا وہ رزلٹ ملٹیپلیکیشن کا رزلٹ آ رہا ہے ہر دفعہ جو بھی ہمارے پاس نمبر ہے اس میں کسی چیز کو ملٹیپلائی کرنا ہے سو so, اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی اس نمبر کو یہ فیکٹوریل کو انیشلائز کس ویلیو سے کرنا ہے سوچیں زیرو ہی رکھیں گے دیکھیں اگر فیکٹوریل کو زیرو سے انیشلائز کیا تو جب ہم جا کے n multiplied by n minus one type چیز کیلکولیشن لکھتے ہیں تو ہم کہیں گے factorial is equal to factorial times number factorial کی تو ویلیو زیرو ہے ٹائمز نمبر زیرو ہی رہے گی جو مرضی ہوتا رہے فیکٹوریل کی ویلیو زیرو رہے گی سو so, یہ بھی پروگرامنگ میں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا جب بھی آپ کسی چیز کے پروڈکٹس لے رہے ہوں اور ریپیٹیو پروڈکٹ ہو تو یوزلی ہم انیشلائز ون سے کرتے ہیں in this case also it make sense کہ جو ویریبل ہے فیکٹوریل اس کی انیشلائزیشن ون سے ہوئی ہو نمبر جو ہے وہ آپ نے یوزر سے گیٹ کر لیا اور فیکٹوریل کو انیشلائز کیا بائی ون اب لوپ چلائی کہ جی while number is greater than or equal to one loop کی باڈی آ گئی factorial is equal to factorial multiplied by number so پہلی دفعہ ون تھا دوسری دفعہ وہ نمبر آ جائے گا اس کے اندر نیکسٹ لائن اب جو اکویشن ہم سالو کر رہے ہیں وہ ہے n multiplied by n minus one یعنی نیکسٹ کون سا نمبر ہے جس کو ملٹیپلائی کرنا ہے وہ نمبر کی original value decremented by one so loop میں نیکسٹ لائن جو آئے گی وہ آئے گی number is equal to number minus one اور یاد ہے اوپر کنڈیشن تھی وہ گریٹر دین ٹو کی کنڈیشن تھی تو اب نمبر جو ہے وہ نیچے کو چلنا شروع ہو گیا اور ایونچولی وہ ون سے کم ہو جائے گا تو لوپ ختم ہو جائے گی اب اگر آپ اسی پروگرام کو ہاتھ سے چلانا چاہیں مینولی کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو I think it's a good exercise آپ کنڈیشنز لگائیں ایک چھوٹا سا ٹیبل بنا لیں نمبر کی ویلیو کیا ہوگی فیکٹوریل کی ویلیو کیا ہوگی اور پھر ہاتھ سے لوپ چلائیں پہلے یہ لائن ہوئی تو کیا ویلیو آ گئی یہ لائن چلی تو کیا ویلیو آ گئی یو ول نوٹس کہ جی فیکٹوریل کی ویلیو بلڈ اپ ہوتی جائے گی چھوٹے سے نمبر سے کیجیے گا don't do it with a very large number otherwise problem but nonetheless this is also an interesting exercise simulation by hand so you might want to try it out and دیکھیں کہ اس میں آپ پروگرام آگے ہاتھ سے چلا سکتے ہیں کہ نہیں and then you can always come back because factorial جب تھوڑے سے ہی نمبرز گزرتے ہیں نا تو اس کا آنسر اتنا بڑا ہو جاتا ہے that will be very difficult for you to verify کہ جی جواب صحیح آیا ہے کہ نہیں آیا so try this out right the factorial program run it for various values again good point for discussion board کون سی ویلیو ہے جس کا فیکٹوریل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ کمپیوٹر کی میموری میں as an int variable store ہی نہیں ہو پاتا ٹرائی فائنڈنگ دیٹ لمٹ چھوٹا سا وائل وائل لوپ والا پروگرام ہے اس کا آپ فلو چارٹ بنا کے دیکھیں ٹھیک ہے نا practice all of these things practice makes perfect it has to be done program a lot draw your flow chart it's important for you to do that ایک اب تھوڑا سا ختم کرتے وقت میں آپ کو وائلڈ اسٹیٹمنٹ کی ایک پراپرٹی بتاتا چلوں اگلے لیکچر میں اس کے اوپر زیادہ بات ہوگی دیکھیں بیچ میں ہم نے اس لیکچر میں بھی ایک ایسی جگہ پہ پہنچے تھے جب میں نے کہا تھا کہ جی اگر find the sum of the first zero integers تو ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ جی وائل لوپ پھر وہ چلی ہی نہیں ہے پہلا ہی کنڈیشن فیل ہو گئی اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس تھیں وہ نہیں ایکسیکیوٹ ہوئیں اور ہم باہر آ گئے so a property of the while loop is that it executes zero or more times اس کو تھوڑا سا سوچ لیجئے گا یہ زیرو مرتبہ بھی چل سکتی ہے ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن یا اس سے زیادہ چل سکتی ہے آگے جا کے ہم اس کے ویریئنٹس دیکھیں گے اور قسم کی لوپس دیکھیں گے جہاں پہ کم از کم ایک دفعہ تو لوپ چلے گی وائل لوپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے وائلڈ لوپ ہو سکتا ہے زیرو دفعہ چلے یعنی چلے ہی نہ so please keep that in mind آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ریپیٹیشن اسٹرکچرس کے اوپر تھا یعنی لوپنگ اسٹرکچرس اس کے اندر ہم نے سی کی ایک لوپ ڈسکس کی وچ از دا وائلڈ لوپ اچھی بات یہ ہے کہ جی جو انگریزی کے وائلڈ کا مطلب ہے وہی سی کے اندر اس کا مطلب استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے ہم نے ایف اور ایلس انگریزی کے لفظ بھی ہیں اور ان کا وہی مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے in the C language so it's very easy to learn and understand again آپ کے پاس سی کے کی ورڈس کی لسٹ ہوگی آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ ان کی ورڈس پہ نظر آپ مارتے رہیں سو دیٹ یو نو کہ جناب کون سے لفظ ایسے ہیں جن کو ویریبل نیمز کے طور پہ استعمال نہیں کرنا ہم نے وائل اسٹرکچر کا فلو چارٹ بھی بنایا اور اس کا کانسٹرکٹ دیکھا again I would recommend strongly that you draw yourself many many many flow charts for the while statement اور آپ کے پاس اب دو امپورٹنٹ پروگرامنگ کنسٹرکٹس آ چکی ہیں ایک کنڈیشن ہے ایف ایلس کی یا ایف سمپل اور ایک لوپ ہے وائل لوپ اور ان کے ساتھ آپ ninety percent of all programs آپ لکھ سکتے ہیں آگے چل کے ابھی ہم اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کی بات کریں گے ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہی دو چیزیں چاہئیں to write any and all programs اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ